نافع کہتے ہیں کہ میں اور ابن عمر دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم کے پاس آئے تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے دونوں کانوں نے آپ سے سنا سونے کو سونے سے برابر برابر ہی بیچو اور چاندی کو چاندی سے برابر برابر ہی بیچو ایک کو دوسرے سے کم و بیش نہ کیا جائے اور غیر موجود کو موجود سے نہ بیچو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتالیس یہ حدیث صحیح ہے